اللہ تعالیٰ توبہ سے کتنے خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی توبہ سے پیاسے کے پانی پلانے اور بانج کے بچہ جننے اور گم کردہ کے گمشدہ چیز پانے سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جو شخص اللہ کے حضور سچی توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں اور گناہ اس کے دونوں فرشتوں اور اس کے اعضاء اور زمین کے تمام خطوں کو بھلا دیتے ہیں یعنی جتنی خوشی کسی پریشان حال پیاسے کو پانی پلانے سے ہوتی ہے پیاسے کو پانی ملنے سے ہوتی ہے یا اولاد سے مایوس آدمی کو اولاد نصیب ہونے سے ہوتی ہے یا کسی کو اپنی گم شدہ چیز پانے پر جو خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں اللہ افرح بتوبت التائب من الوارد ومن العقيم الوالد ومن الضال الواجد فمن تاب الى الله توبه نصوحا انسى الله حافظيه وجوارحه وجوارحه وبقاع الارض كلها خطاياه وذنوبه توبہ کب تک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس کے گرے یعنی نزاع اور سکرات الموت والی کیفیت شروع ہو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی ان عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ توبت العبد ما لم غرغر